حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے محمد نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے تین یا پانچ مرتبہ غسل دے دو اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ اور آخر میں کافور یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھجوایا آپ نے اپنا تہبند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو ایوب نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاون